الباب الثاني والأربعون ومئتان باب وجوب الشكر شكر کی فرضیت کا بیان فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون اللہ تعالی نے فرمایا پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا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 وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك اور اللہ تعالی نے فرمایا اے پیغمبر کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين نے فرمایا اور ان کی آخری پکار یہی ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے وعن ابی رضی اللہ عنہ ان وسلم به من خمر ولبن فنظر فأخذ اللبن فقال جبريل صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك رواه مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس رات آپ کو معراج کرائی گئی شراب اور دودھ کے دو پیالے لائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور دودھ والا پیالہ پکڑ لیا جبرائیل علیہ السلام نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آپ کی رہنمائی فطرت کی طرف فرمائی اگر آپ شراب والا پیالہ لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی مسلم وعنه رضی اللہ عنہ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع حديث حسن رواه أبو داود وغيره قال الشيخ الألباني الحديث ضعيف الإسناد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اہم کام جو اللہ کی حمد و ثنا سے شروع نہ کیا جائے ناقص اور بے برکت ہے یہ حدیث حسن ہے اسے ابو داود وغیرہ نے روایت کیا ہے وعن ابی موسى الاشعری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول فماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد حضرت ابو موسى اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے کی اولاد فوت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کی اولاد کی روح کو قبض کیا ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل قبض کیا ہے وہ کہتے ہیں ہاں تو اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے کیا کہا وہ کہتے ہیں اس نے تیری حمد بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اللہ تعالی فرماتا ہے تم میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو اسے امام ترمزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول وسلم الله عن العبد فيحمده فيحمده عليها عليها ويشرب مسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو کھانا کھاتا ہے تو اس پر اللہ کی حمد کرتا ہے اور کچھ پیتا ہے تو اس پر بھی حمد کرتا ہے مسلم